یہ تو ان میں سے ایک ایک چیز کی ابتال اس کی تبدیل کرتا چلا جاتا ہے اس کو ریفیوٹ کرتا چلا جاتا ہے ایک ثانیے میں اس کو ریفیوٹ کرتا ہے اپنے مثبت کنکریٹ پازیٹو عقیدہ اس کی جگہ رکھ دیتا ہے تو پہلے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ وہ بات کیا ہے کہ اس کی تردید وہ کرتا ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو چکان کریے تو سب یہ جو ہر انسان کے ساتھ موجود کہا ہوا ہے نا وہ ساتھ موجود باہر سے نہیں کھڑا ہوتا ہر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ شیطان اس کا اور ہر انسان کا اپنا اپنا شیطان ہوتا ہے وہ خود ہی شیطان ہوتا ہے جب بھی انسانی جذبات سرکش ہو کر غالب آ جائے ہدایت خدا بندی پہ یہ شیطنت کہلاتی ہے انسان کا اپنا کھیل ہے خارج سے نہیں کوئی کرتی تو اس خارج میں ایسا وجود نہیں ہے جس کو ہم نے یہ صفت لوہیت سے نواز رکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ اور ہر جگہ موجود معذر ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے انسان کے اندر قوتیں دی ہیں خدا نے دی صلاحیتیں کچھ دی ہیں یہ ان صلاحیتوں کا استعمال ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی کہہ لیجیے وہ جسے آپ ملائکہ کی صفت کہتے ہیں اور شیطان کی صفت کہتے ہیں وہ کہہ دیجیے ان صلاحیتوں کو انسان استعمال کس طرح سے کرتا ہے اگر ان کو مفاد پرستیوں کے راستے میں استعمال کرتا ہے اپنی ذات کی ہوں یا اپنی پارٹی کی اپنی قوم کی انسانیت کے مقابلے میں جب وہ انہیں اس طرح استعمال کرتا ہے تو یہ بھی شیطنت ہے اپنے جذبات کی تقسیم اس طرح چاہتا ہے کہ جو خدا کی حدود کو تجاوز کر کے تھان کے استعمال کی جائیں وہ اپنی صلاحیت یہ جو انسان اپنی صلاحیت کو غلط انداز سے استعمال کرتا ہے یہ ہے شیطنت کبھی تو اپنے اندر کا تقاضا ہوتا ہے کبھی کسی ساتھی کا تقاضا وہ بھی تو وہ دیتے ہیں نا اور عام طور پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دنیا میں اس قسم کی سرکشیاں مفاد پرستیاں گمراہیاں یہ پھیلتی ہیں یہ ہمیشہ جن کو نال ہوں گا وہ ہمیشہ ایک پارٹی کے اندر ہوتا ہے گروہ کے اندر ہوتا ہے ڈاکو بھی ایک گروہ رکھتا ہے یہ ہمارے ہاں کے جو ٹھگ تھے وہ ایک الگ کمیونٹی تھی اس دور میں بھی جسے آپ پارٹی سسٹم کہتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے یہ ہے جنہیں وہ کہا ہے کہ اللہ خدا کو اپنا خلیل یا دوست نہ بنا یہ ہے وہ شیطان یعنی انسان کا اپنی صلاحیتوں کو غلط طریقے پر استعمال کرنا یہ شیطنت ہے اور انہیں حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا یہ اسلام ہے اور اسی سے وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشارے گرامی کے جو کہا کرتا ہوں کہ وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہیں صحیح حدیثیں جو ہے جو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک ایک ابلیس ہوتا ہے جب آپ نے کہا ہر شخص کا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی ابلیس کہنے لگے ہاں میرا بھی ابلیس کہنے جی وہ پھر آپ نے کیا کیا کہنے لگے میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر دیا ہاں اس سے بہتر تفسیر ہو سکتی ہے نے اس سے میں کہہ رہا تھا کہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہا اس نے یہ تھا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اور کیفیت میری یہ نہ ہوتی اس نے مجھے اس طرح سے گمراہ کر دیا یہ اس کے متعلق ہے اور آگے وہ کان ہے شیطان علی انسان ہے خضولہ قرآن کہتا ہے دیکھا شیطان کس طرح سے انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے تو یہ شیطان کون ہے وہ پہلے جس نے اس نے کہا ہے کہ لم قدیلہ وہ جو دوست کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں دوست بنا لیا کیوں اس پارٹی میں شریک ہو گیا قرآن کہتا ہے دیکھا شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ تو اس پارٹی کا ذکر ہے یہ تو اس دوست کا نام ہے وہ تو ہم اس کا نام ہے جو جس نے اس کو گمراہ یوں کیا ہے ایک کاش میں اس میں نہ ہوتا میں ان میں ہوتا شیطان کو یہ چیز کہی اللہ سے صرف فضول بھی عجیب لفظ ہے جہاں ساتھی تھا نا وہاں کہا یہ بیڑوں کا غلہ ہوتا ہے صحرا ہوتا ہے جبان ہوتا ہے جنگل ہوتا ہے ہر طرف خطرہ ہوتا ہے بھیڑیوں کا گلے میں وہ ساتھ رہتی ہے بھیڑ تو محفوظ رہتی ہے بہترین گڈریا تو وہی ہوتا ہے نا جو گلے کے اندر رکھے بھیڑوں کو اگر کسی مقام کے اوپر بےآبان کے میں ادھر ادھر ہر جگہ خطرہ ہو بھیڑیوں کا کسی کوئی بھیڑ گلے سے الگ ہو جائے ہٹ کا تو یہ چیز ہے جسے خزانہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کی پارٹی میں شریک ہوا تھا اب جب یہ تباہی آئی ہے تو مجھے یوں چھوڑ کے الگ ہو گیا جیسے گلے کو بھیڑ گلے سے بھیڑ کو الگ کر کے بھی آباد میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کا جی چاہے جبر کے لے جائے اس کو کیا بات ہے شیطان مواد پرستوں کی پارٹیوں کے اندر یہی ہوتا ہے نا لیلا نے مان ہر خطرے کے وقت میں وہ جن کے ساتھ خلت کے تعلق آپ بنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یوں چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں جیسے گلے سے بھیڑ کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ جس بھیڑیے کا جی چاہے اس کو کے ایک کاٹ میں اسے نہ پکڑتا وہ تو میرے ساتھ یہ کر گیا ہے اب وہ آیت آتی ہے من جس کو میں نے کہا ہے کہ اربد الوسط اور سینٹرل پلر ہے بنیادی عمود ہے ستون ہے سارے قرآن کا نقشہ یہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی عدالت ہے اس کے حضور یہ سب قومیں آ رہی ہیں وہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کارواں کے ساتھ کون تھا کس نے اس کا چھوڑا ساتھ کون سیتان اور ابلیس کی سرکردگی میں اپنی پارٹی کے ساتھ چلا یہ سارا کچھ وہاں یوں ہے جیسے مقدمہ پیش ہو رہا ہے اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے نقشہ دیکھیے ریزا من قرآن کا اس امت کا نقشہ یہ وہاں موجود ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کافر کا لفظ آتا ہے وہ ہندوؤں کے لیے عیسائیوں کے لیے یہودیوں کے لیے آتا ہے سنیے عزیزان من کے اس جگہ بڑی توجہ سے سنیے مرتکل کیجیے توجہ کو اپنے کہ اس کیفیت کے اندر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ڈالتے ہیں اور جیسے دور سے آواز دی جاتی ہے وہ کال رسول رسول کہے گا یا رب اے میرے رب اے میرے نشو نما دینے والے میری ایک بات سن لے یہ جو تمہیں تیرے سامنے کام کھڑی ہے نا یہ جو اپنی نسبت میری طرف کرتی ہے یہ جو مسلمان کہلاتی ہے اپنے آپ یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے پتا کیا کیا ہے نا کن کام اتنا خزو قرآن معذورا اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا عزیزہ نے من دیکھیے منظر قرآن کا جسے آپ قیامت کا دن کہتے ہیں اس قیامت کے دن خدا کے حضور اس عدالت کے اندر یہ امت کھڑی ہے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا اور کیا ہوا اور کیا نہ ہوا جیسے کہتے ہیں امال نامہ کھڑا ہے وہ ایک شاہد جسے قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا گواہ وہ سب سے بڑا گواہ ہے عظیم وہ جو عدالت کی طرف سے ایک گواہ آیا کرتا ہے نہ مدئی کی طرف سے نہ مدعا کی طرف سے وہ ایک شاہد اعظم آتا ہے دور سے پکارتا ہے کہ میرے رب ان کے آپ جرائم ایک ایک کر کے کیا گناتے ہیں میں بتاتا ہوں اس قوم نے اتنا قوم مت میری قوم عزیزہ نے من قوم ہی کہا گیا ہے میری قوم کہا ہے باقیوں کی جو قومیں ہیں ان سے تو تم جانو اور وہ قومیں جانے ان کا میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہاں کالر رسول یا رب اے میرے رب ان قوم اتہ حاضل قرآن حاضل قرآن حضوبہ اس قوم نے اس قرآن کو کر حضیرہ نے مانا بڑی بنیادی چیز سارے قرآن میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی طرف وہ جسے آپ کہتے ہیں قیامت میں یہ ایک ہی اعلان جو ہے جو بتایا گیا قومی اپنی قوم کے خلاف جسے آج ہم امت اپنی کہتے ہیں اس کے خلاف اعلان یہ ہے الزام یہ ہے دعویٰ یہ ہے کیا ہے کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا سارے قرآن میں آپ دیکھ جائیے یہی کہا ہے ان قوم تخذو حاضل قرآن میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا صرف قرآن کو چھوڑنے کا قرآن یہ کیا تھا اس میری قوم نے یہ تھا جرم اس کا اور یہ ہوا ہے اب آپ نے دیکھ لیا روز ہم کمیشن بٹھاتے ہیں کمیٹیاں بٹھاتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں اسباب زوال امت کے لیے ریسرچز ہوتی ہیں کہ کیا ہوا اس امت کے ساتھ سب کچھ ہم کرتے ہیں کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کمیشن بٹھاتے ہیں ریسرچ بھی ہوتی ہے وہ تو ایک فکرے میں کہہ کہ حضور نبی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت عظما کے بعد کسی اور کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہے وہ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کافی شہادت نہیں تھی خدا کے حضور پوری امت کے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے یہ نہیں ہم آؤ کچھ ریسرچ کریں بات کچھ اور ہوگی یا اور بھیڑ ہوگی یعنی یہ کافی نہیں ہے جو وہاں اعلان کیا گیا اس کے بعد ضرورت کیا ہے کسی کمیشن بٹھانے کی بقال رسول ہو جا رہے ان نقو میں حاضل قرآن محجورا یہ ہے وہ سب آپ ایک ہی سبق ایک ہی جرم اور رسالت اور شہادت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی عدالت خدا بندی اس کے بعد کسی اور تحقیق کی ضرورت تفتیش کی ضرورت اس کے بعد جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس سے اس گواہی کے بعد کسی اور تحقیق کی ضرورت ہے اور عدالت خدا بندی میں جو گواہی پیش ہو رہی ہے اور عدالت خدا بندی نے کوئی مزید کوشچن بھی نہیں کیا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک بات ہوئی اچھا اور بھی ہم پوچھ لیں نا کہ کچھ نہیں قرآن میں کافی ہے شہادت یہ تو جرم تو یہ ہے ہماری ذلت کا سبب یہ ہے اور یہاں ایک اور بات ہے جیزا من جو میں نے کہا یہ معجورہ کا ترجمہ میں بھی یہ <coughs> کرتا گیا ابھی تک کہ چھوڑ دیا قرآن کو نہ آؤ عربوں سے پوچھیں کہ معجور کے معنی کیا ہے پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں کہا کیا تھا ہم پرانے لوگوں کو تو یہ معلوم ہے نئی جنریشن والوں نے تو یہ گائے بھینس کے وہ گلے وغیرہ یہ دیکھے ہوں گے یہ تیرنا دیکھے ہوں گے اس قسم کی بھینسیں بیل یا اس قسم کی گائے وغیرہ یہ عام طور پہ ہوتی ہیں جو رسد اڑا کے بھاگ گیا کرتی ہیں ان کو بھی لے جانا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کرتے کیا ایک چھوٹا سا رسہ لیتے ہیں اس کا ایک سرا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھتے ہیں اور دوسرا سرا اس کی سینگ کے ساتھ باندھتے ہیں وہ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس رفتار سے آزادانہ وہ جانور چلنا چاہتا ہے وہ اس سے نہیں اسے اتنی رفتار سے نہیں چلنا دیتا وہ جو اس رسی کی جتنی لمبائی ہوتی ہے وہ اتنی رفتار سے ہی چل سکتی ہے اس کی آزادی کو مقید کر دیا جاتا ہے اپنی اس رسی کے ساتھ کہ وہ چلے تو ہمارے پیمانے کی جو رسی ہے اس کے مطابق چلے اپنی آزادی کی رفتار سے نہ چلے عرب اس قسم کے جانور کو معذور کہا کرتے تھے سوچئے کیا کہہ گیا قرآن قرآن نہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کیا کہا ہے وہاں میری اس قوم نے تیری اس کتاب کو جس کے لیے تو نے اس کو آزاد چھوڑا تھا کہ یہ اپنی رفتار سے چلے دنیا میں اس نے قسم قسم کی رسیاں باندھ دی اس قرآن کے ساتھ قرآن تو باقی رہا لیکن اس کو چلایا انہوں نے اپنے پیمانوں کے مطابق اپنے منشا کے مطابق نہ اسے اپنے رفتار سے نہیں چلنے دیا اس قوم میں یہ ہے جرم عزیزہ نے من آہا کہا کرتا ہوں ریزا مان اس قوم کو دیکھیے اس کی اس زبان کو دیکھیے قرآن کے انتخاب کو دیکھیے کیا لفظ لاتا ہے اور پھر سوچیے کہ ساری کہانی ایک لفظ میں کیا جاتا ہے یا نہیں اس قوم نے قرآن کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ چھوڑا میں نے جیسا کہا ہے ہر گھر میں موجود ہر زبان پہ اس کے تذکرے ہیں کتنا دہرایا جاتا ہے اس کو بھی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو ایک ایک رات میں اس کا پتی کیا جاتا ہے سارا لیکن اس کی رفتار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اتنی رسیاں اس پہ باندھی گئی ہے کہ جو جس منشا کے مطابق ہم چاہیں بس اتنا ہی یہ چلے اس سے آگے نہ چلے مجھے افسوس ہے کہ وہ فیصلے میں وہ چیز وہ پرچہ ابھی ہے تھپ نہیں چکا میں چاہتا تھا اس درد سے پہلے آ جائے اگلا پرچہ طلوع اسلام کا یہ عجیب اتفاق ہے اس میں ایک میرا بڑا مخصوص مقالہ آ رہا ہے قرآن کریم کے خلاف گہری سازش خطرناک سازش وہ سازش قرآن کریم کی کسی آیت کی ہی تفصیل ہے کہ وہ کون کون سی رسیاں ہیں جو ہم نے اس قرآن کے پاؤں میں باندھ رکھی ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں یہ اتنا ہی چلے جتنا ہم چلانا چاہتے ہیں اپنی آزادی سے نہ چلے قرآن بھی باقی رہا یہ بھی نہیں ہوا کہ صاحب بالکل ہم کافر ہو گئے اسے جوڑ دیا اس یہ اس کے ساتھ اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس کس قسم کی رسیاں باندھی ہیں تفصیل آپ کو اس میں ملے چند فکروں میں بات کروں یہ رسیاں ہمارے عقائد کی یہ رسیاں ہمارے مسالک کی یہ رسیاں وہ جو ہمارے مذہب کی جس اسلام ہم کہتے ہیں دین نہیں ہے یہ تو مذہب ہو چکا ہوا ہے نا اس میں رائج کیا ہے یہ عقائد قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت کی پہلی آیت یہ ہے نا زیادہ کل کتاب لارو بفی خدل متفق یہ الکتاب اس میں کوئی چیز شک کو شبہ بے چینی کی نہیں شک کو شبہ اور ریب کی بات نہیں یہ ہدایت اس سورج میں دے سکتی ہے جب اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک و شبہ کوئی نہ رہے سیدھی سی بات ذرا شک پیدا ہوا اس کی کسی ایک چیز کے اندر بھی تو یہ پھر ہدایت نہیں دے سکتی شک اور یقین دو متضاد چیزیں ہیں جیزا نے مانے ذرا سا بھی شک نہیں آ جائے پورے کے پورے یتیم کے پہاڑ کو گرا کے رکھ دیتا ہے یعنی دو چیزیں یہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی یہ نہیں کہ تھوڑا سا شک آ جائے تو چلیے ون پرسینٹ شک ہے نائنٹی نائن پرسینٹ یقین ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا یقین باقی ہو ہی نہیں سکتا رہ ہی نہیں سکتا اگر اس میں ذرا سا شک ہو پہلی چیز اس قرآن کے خلاف جو سازش کی گئی خود اس کے متن میں شکوک پیدا کیے گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اس طرح مرتب شکل میں دے کے ہی نہیں گئے تھے کتاب کی شکل میں یہ تھا ہی نہیں وہ کتاب دینے والا جہاں سے ابتدا کرتا ہے پہلا ہی ورق جو ہے اس میں پہلا لفظ یہ ہے زیادہ کل کتاب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کتاب تھی ہی نہیں اچھا تو بھائی اس نے کہہ دیا معذرت ہمارے معذہ تمہارے پتا ہے کتاب نہیں آئی حیران ہوں گے آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ پکی روٹی والوں کی باتیں نہیں ہیں آپ کے ہاں جن احادیث کی کتابوں کو صحیح ترین مستند ترین کہا جاتا ہے یہ ان کی روایات کہ یہ شکل میں تھا ہی رسول اللہ اس طرح مرتب کر کے دے ہی نہیں گئے یاد یوں ہی کوئی پتوں پہ کوئی ہڈیوں کے اوپر کوئی کھجوروں کے اوپر کوئی ادھر ادھر تھوڑا بہت لکھا ہوا تھا اور یہ جو کچھ بھی تھا ایسا بھی لکھا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھیلے میں ڈال رکھتے تھے اس کے اندر ڈالتے چلے جاتے تھے اور وہ تھیلا تھا جو دیکھے یاد چلیے بھائی تھیلا ہی صحیح بعد میں ہی صحیح تھیلے وہ یعنی قرآن کریم کی اگر یہ ترتیب نہ رہے جو جس ترتیب میں یہ دی ہوا ہے کتاب تو ترتیب کا نام ہے عزیز آنے مان بنیادی دخل ہوتا ہے کتاب کی معنی میں اس کی ترتیب کے ساتھ تو وہ جو ایک جھولے کے اندر یہ سارا کچھ خلا ملا کر کے مخلوط شکل میں دے رکھا جائے اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کسی ترتیب کا وہ وہاں دے گیا پھر کیا ہوا رسول کی وفات کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ پہلی چیز جو ضابطہ ہے آئین ہے اس مملکت کا بھائی اس کو تو دیکھ لیں مرتب شکل میں نہیں ہے وہ تو بعد میں ایک جنگ تھی اس جنگ کے اندر بہت سے حافظ قرآن کے جو تھے وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ سے کہا خلیفہ تھے وہ کہ بھئی قرآن کو کوئی مرتب کرا لینا چاہیے انہوں نے کہا یا اللہ تو بتو توبہ بہ جا جو کس کام کو رسول اللہ نہیں کر گیا نہ کیسے کر یعنی ڈر گیا کہ یہ تو بدت ہو صحیح طریق کتابیں جو حدیث کی ہیں صحیح ترین حدیثیں ان کو مانا جاتا ہے آج بہرحال بعد مباحثہ کے بعد حضرت عمر کو تو یہ سمجھ گیا نا کہ وہ بڑا ڈاڈا سی تو وہ پری ریل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کرنا چاہیے تو وہ پھر یہ نہیں کہ کوئی چار جو حافظ اتنے ہیں یعنی خود یہ بھی خلفا جو ہیں یہ خود حافظ قرآن ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اور اگر قرآن کا حافظ ہے تو قرآن کو کسی ترتیب کے ساتھ اس نے عزت کر رکھا تھا نا ان حافظوں نے یا انہوں نے بھی شدہ شدہ ٹکڑے ٹکڑے جو تھے یاد تھے حافظ قرآن شروع سے آخر تک جس کو آپ کہتے ہیں وہ کسی ترتیب کے ساتھ ہی خود کیا ہوا تھا نا انہوں نے فاص کی جماعت کو بٹھاتے وہ ترتیب کے ساتھ بولتے جاتے یہ لکھتے جاتے بات بتاؤ نہیں یہ نہیں کیا ان کو نہیں بلایا کمیٹی ایک بٹھائی اور وہ بھی حضرت زید بن ثابت ان کو ان کا چیئرمین بنایا کہ جو خلیفہ کو نہیں ان میں سے نہیں خلفائے راج میں سے نہیں کوئی ان کو بٹھایا اور انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا کہ آؤ جس جس کے پاس کوئی قرآن کا ٹکڑا ہے لاؤ وہ لاؤ جناب وہ لاتے گئے اور وہ دیکھتے گئے اپنی طرف سے کہتے ہیں بڑی پکی بھی دو لیتے تھے سب کچھ بھی کرتے تھے یعنی اس طرح سے وہ ٹکڑے جو تھے ہڈیوں کے کھجور کے پتوں کے یہ سارا کچھ کرتے وہ لاتے گئے وہ یہ جمع کرتے گئے کتاب یوں بنی جمع کرتے گئے تو اس میں دیکھا یہ یہ صحیح ترین حدیثیں ہیں میں عرض ان کے نزدیک میں عرض کر رہا ہوں جنہیں یہ تسلیم کرتے ہیں تو صاحب اس کے اندر دو آئے ہی مل ایک تو وہ آئے تھا کہ وہ اس میں یہ تھا کہ ماں کتنے مہینے تک دودھ پلائے بچے کو یہ چھوڑ دیجیے یہ تو اہم نہیں دوسرا یہ جو جنا کی سزا رجم ہے نا سنسار کرنا دوسری آیت وہ تھی جس میں یہ لکھا ہوا تو یہ تو بہت بڑا قانون ہے نا وہ آیت اس قرآن میں تھی نہیں جو انہوں نے جمع کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں صاحب کو پڑھا کرتے تھے یہ قرآن میں آئی ڈونڈیا پڑی پتہ لگائیں کہ کیا ہوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کہ حضرت عاشق تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہیے کہ وہ تو رسول اللہ کے گھر میں تھی انہیں پتا ہوگا ان کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے یہ آج تھی قرآن یہ کھجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی وہ پتا اندر کمرے میں حضور کے پلنگ کے پانی کی طرف رکھا ہوا تھا جب حضور کی وفات ہوئی تو ہم سب تو گھر والے جو تھے پریشان ہو گئے تو بات کے زمانے میں گھر کے اندر نفسی سی کیفیت ہوئی باہر میری بکری بنی ہوئی اس نے اس پریشانی کے عالم میں تو کے عالم میں رسی توڑائی اندر بھاگ کے گئی اور وہ پتہ کھا گئی ختم ہو گیا یعنی اس اس آیت کو جو دو آیتیں ہیں ان کا وجود ہی دنیا سے ناپاج ہو گیا حضرت سے لوگوں نے کہا کہ آپ شہادت دیتے ہیں ہم پڑا کرتے تھے سویا کے زمانے میں شہادت کے لیے حضرت عائشہ کی کہ تھی اگر وہ کھا گئی ہے بکری تو کیا ہوا آپ اسے قرآن میں کیوں نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اگر رکھ دیا تو لوگ کہیں گے قرآن میں کیوں نہیں رکھ دیتے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اگر نے رکھ دیا تو لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا اضافہ کر دیا توبہ تو بہت توبہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں انہوں نے کہا یہ تو حکم ہے کہ زنا کی سزا قرآن میں نہیں موجودہ قرآن میں یہ نہیں ہے تو یہ تو حکم کی بات ہے تو اس کو رکھو آپ نے کہا کہ نہیں اس کا وایا میڈیا نکالتے ہیں ہم درمیانی ایک راستہ نکالتے ہیں قرآن میں تو یہ نہ رکھی جائے لیکن حکم اس کے مطابق چلے تو اب یہ جو کہتے ہیں نا بنا کی سزا سنسار کرنا ہے یہ اس قرآن میں نہیں ہے جو ہمارے آپ کے پاس جو امت کے پاس متوازر جلا آتا ہے یہ وہ آیت ہے جو بکری کھا گئی تھی زال چل کتاب ہے بکری قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ الکتاب الکتاب آرٹیکل کیا جس میں کوئی چیز شک کو شبہ کی نہیں یہ اتنی سی ایک روایت جو ہے یہ کم شک کو شبہ کی روایت یہ تو کسی ایک یا دو آیتوں کے متعلق بات ہوئی پتہ نہیں تو پہلی چیز ترتیب قرآن کے سلسلے میں جمع قرآن کے سلسلے میں یہ رکھ دی خدش ایک رسی تو یوں باندھی اب موجودہ قرآن کی رسی ہوئی ہے جو ان آیتوں کے بغیر ہے اچھا جی کتنا ہی صحیح یہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے مفسر سے موجود ہی اپنی کتابوں میں کہ جو قرآن دیا گیا نا اس طرح سے اس کے حروف پر نقطے نہیں تھے بات سمجھ میں یوں نہیں آئے گی آپ ذہن میں ذرا تصور میں لیجیے بے تے سے عربی زبان کے حروف ہیں نا ان پہ آپ نقطے نہ دیجیے اسی طرح سے پھر لائنیں ڈال دیجیے اور پھر پڑھیے اس کو کہ یہ کیا ہے جیم ہے سے دال زال رے زے سین شین سواد سواد کوئے زوئے این غین بغیر نقطوں کے رکھ دیجیے اور پڑھیے کہتے ہیں نقطے نہیں دیکھا پھر ایک نقطہ کہیں ادھر سے ادھر ڈال دیجئے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں سنیمن دے اے تیز